میمونہ بن تہارس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غسل کا پانی رکھا اور پردہ کر دیا آپ نے پہلے غسل میں اپنے ہاتھ پر پانی ڈالا اور اسے ایک یا دو بار دھویا سلیمان آمش کہتے ہیں کہ مجھے یاد نہیں راوی سالم بن ابل جعد نے تیسری بار کا بھی ذکر کیا یا نہیں پھر دانے ہاتھ سے بائیں پر پانی ڈالا اور شرمگاہ دھوئی پھر اپنے ہاتھ کو زمین پر یا دیوار پر رگڑا پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا اور چہرے اور ہاتھوں کو دھویا اور سر کو دھویا پھر سارے بدن پر پانی بہایا پھر ایک طرف سے رکھ کر دونوں پاؤں دھوئے بعد میں میں نے ایک کپڑا دیا تو آپ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا اس طرح کہ اسے ہٹاؤ اور آپ نے اس کپڑے کا ارادہ نہیں فرمایا صحیح بخاری حدیث نمبر دو سو پینسٹھ